انس بن مالک رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ فلاں ہے راوی کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو ایسی چیزیں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ بیان کر دی جائیں تو تم کو برا لگے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھپن یہ حدیث صحیح ہے